سیدنا اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا اور تین دفعہ پانی بہایا یعنی تین دفعہ ہتھیلیوں کو دھویا ایک روایت میں ہے یعنی ہاتھوں کو تین بار دھویا میں نے امام شعبہ سے کہا ہاتھوں کو برتن میں داخل کر دیا تھا یا برتن سے باہر کر کے دھویا تھا انہوں نے کہا یہ تو میں نہیں جانتا حدیث نمبر 638 مسند احمد